سيدنا وسندنا ونبينا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الناقص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني لبني سوام اللہ تک بانی بومی وکیلا گوری امام ملنا مارو إنه كان عبدا شكورا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد اس کا دو دنوں میں اسلام کے عظیم رکن زکات کے بارے میں کچھ معلوماتی مضمون عرض کیا تھا اس سے یہ نیت ہرگز نہ تھی کہ آپ حضرات سے کچھ مانگنا مقصود ہے بلکہ قرآن آیات اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ذکر کر کے نیت یہ ہے کہ اللہ پاک جس کو عمل کی توفیق عطا فرما دے وہ عمل کرے اور آخرت کی عذاب سے اور دنیا کی ذلت سے محفوظ ہو جائے ورنہ آپ جانتے ہیں مزاج سے واقف ہیں ستائیس اٹھائیس سال گزر گئے کسی کو تنگ کرنے کا مزاج نہیں کسی کے دروازے پر دستک دینے کی عادت نہیں کسی کے سامنے جھولی پھیلانے کی عادت نہیں جو تاجر جو ذمہ دار جو حاجی خوشامد کرا کے زکات دیتا ہے میں اس کو اچھا آدمی نہیں سمجھتا فرض تیرا ادا ہو منتیں میں کرتا پھروں اللہ پاک نے جیسے نماز فرض کی ہے اسی طرح سے زکات فرض کی ہے نہایت اہم فریضے ہیں دونوں چنا کے دو جمعے اسی پر میں نے خرچ کیے اور اسی نیت سے کہ نہ جانے کہاں کہاں تک کیسٹ پہنچتی ہے لوگوں کو امر کی توفیق ہو جائے تو یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے ویسے خیر نال کنڈے کو کھا کے آئے بیٹھے ہو تو نماز یاد رہے نہ رہے روزہ رکھے نہ رکھے حرام کھائے حلال کھائے پرواہ نہیں کنڈوں کی تعریف ضرور یاد رکھنی ہے اللہ پاک بھی بڑا بے نیاز ہے جو عبادت اسے قبول نہ ہو اس کا نام بھی اچھا نہیں رکھنے دیتا جو چیز اللہ کو قبول نہ ہو منظور نہ ہو اس کا نام بھی صحیح نہیں ہوتا اب یہ کوئی عبادت ہے برابر والی عورت برابر والی سے پوچھتی ہے ہے نہیں کچھ اپنے کنڈے کر رہے نہیں اکیلے نہیں آتا تو اپنا کنڈا شام کو تو کو آتا تو فجر نہ کر گا اپنا کنڈا امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کنڈا کرنے والوں تمہیں شرم آنی چاہیے امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین کا پوتا ہے خاندان نبوت کا فرزند ہے اس نے تمہارا کیا بگاڑا تم اس کا کنڈا کیوں کرتے ہو کنڈا اپنا کر اپنے باپ کا کر مسلمان اتنا بھولا بھالا نہیں سمجھتا چار کو نہیں سمجھتا سازش کو نہیں سمجھتا کسی کی فتنا پردازی کو اپنی سادگی میں رہ جاتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کل نہ کیے نہ فرمائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنڈے نہ کیے نہ فرمائے عمر فاروق نے نہیں کیے عثمان بن نورین نے نہیں کیا علی مرتضا نے نہیں کیے سیدنا حسن نے نہیں سیدنا حسین نے نہیں امام زین العابدین نے نہیں امام جعفر صادق نے نہیں امام موسا قاجم تقی نقی نے نہیں امام ابو حنیفہ نے نہیں امام شافی نے نہیں امام مالک نے نہیں علامہ سید عبد قادر جیلانی نے کبھی کنڈے نہیں کیے سید علی احمد اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کنڈے کبھی نہیں کیے بہاد ہے زکری ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کنڈے کبھی نہیں کیے یہ تو بعد میں لوگوں نے رسم بنائی اور بنائی کیسے آپ حیران ہوں گے پہلے پتا تو لگایا کرو کہ یہ چیز چلی کہاں سے ہے سید رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کا یوم وفات ہے اتنا بڑا جلیل القدر آدمی اندازہ لگا اس کی نسبت کا کیا کہنا جس کی سگی بہن سرکار مدینہ کے گھر میں ہو سنبھال کر کے قدم اٹھاؤ نبی کا رشتے دار قریبی عزیز ہے قریبی رشتے دار ہے اور پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ مہدی ہادی مہدی الہی اس کو ہادی بنا اس کو مہدی بنا جب قرآن کریم لے کر تشریف لایا کرتے تھے مدنی کریم کر اللہ کو دے کر اب جبریل امین آسمان پہ نہیں پہنچتے تھے پہلے امیر معاویہ کے پاس بلاوا آ جاتا ہے جلدی چلا قرآن آ گیا لکھنے کے لیے تجھے کالی کملی والے نے بلایا ہے میری سبزی کی دکان کا منشی ایماندار غلے کی دکان کا منشی ایماندار کپڑے کی دکان کا منشی ایماندار سارے چینی کے کارخانے کا منشی ایماندار کپڑے کے کارخانے کا منشی ایماندار قرآن کریم لکھنے والا منشی کالے کملی والے کا منشی کیسے بدیالت ہے امیر اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے یعنی بائیسویں رجب کو امیر معاویہ کا انتقال ہوا خوشی میں شیوں نے حلوہ پکایا اور تم سننی بھی ان کے ساتھ لگ گئے تم نے تو پتہ ہی نہیں کرنا نا کہ یہ چیز آئی کہاں سے ہے قرآن سے دشمنی ہے قرآن سے عداوت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دشمنی اور عداوت ہے رسم جو نکلے گی اسے ہم فوراً گے آیا آخری وقت جو آیا وسیعت فرمائی فلاں سونے کی ڈبیا فلانے وقت میں موجود ہے جب میری موت آ جائے جب میرے گسل سے فارغ ہو جاؤ جب میرا منہ ہمیشہ کے لیے میں چھپانے لگا وہ سونے کی ڈبیاں لالا اس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دن والے جب ہدایبیا کے مقام پر آپ نے اپنے سر مبارک کے بعد اتروائے ناخون آپ نے اتروائے میں نے سونے کے ڈبیا میں وہ بال مبارک ناخون مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں میرے آقا کے موڑے مبارک اور وہ ناخون مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا کسی نے پوچھا میرے معاملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ناخونوں سے کیا فائدہ ہوگا ان بالوں کی آنکھوں پہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا فرمانے لگے پروردگار عالم کی عدالت ہوگی میری پیشی ہوگی میرا رم سے پوچھے گا معاویہ دنیا سے کیا لایا میں عرض کروں گا الہی تیرے محبوب کے ناخون اور منہ مبارک لے کے آیا ہوں کتنا بڑا عاشق تھا کتنا بڑا اللہ کے پھول کا پیارا تھا سید نامی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں آپ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے امیر معاویہ کی بہن ہے پیغمبر کی گھر والی ہے ہم سب کی اماں ہے سب کی اماں ہے بہن اپنے بھائی کے سر سے یوں انگلیوں سے کنگی کی طرح بالوں میں کر رہی ہے کون سی بہن آج میری تیری بہن کو کیا پتا دین کیا ہے آج ہماری بیٹیوں کو کیا معلوم کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے آج ہماری بہن بیٹیوں کو کیا پتا ہے کہ حدیث پاک میں ہم سے کیا مطالبہ ہے انہوں نے تو کپڑے پہننے ہیں روٹیاں کھانی ہے موتائی تو مر جانا ہے دین کا نہ کرنا خدا کی قسم سے تھا دام میں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہتی ہے مدینی پاک میں رہتی ہے ابو سفیان ابھی ایمان لایا تھا ان میں حبیبہ کا والد ہے امیر معاویہ کا والد ہے بیٹی سے ملنے کے لیے مدینی پاک میں آ گیا اور آ کے دروازے پہ دستک بھی کون ہے جب جباب ملا میں ابو سفیان ہوں بیٹی دروازہ کھولو میں تجھے ملنے آیا ہوں ادھر دروازہ کھولا اندر بستر بچا ہوا ہے ابو سفیان نے تیاری کی بیٹھنے کی میں ابھی نے دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا ابو سفیان کو غصہ لگا کون آئی لگا بیٹی گستاخا آ گئی ہو اس گھر میں آ کے نبی کے گھر میں مدینے میں آ کر بے ادب ہو گئی ہو ارے کی ابا نہیں پھر سارا جہان ابا کے نیچے بستر بچھایا کرتا ہے تم نے لپیٹ کے رکھ دیا تم نے ایک طرف کر دیا بچا ہوا بجائے بچھانے کے بچھا ہوا اٹھا کر رکھ دیا ام حبیبہ سب کا رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاؤں ہماری ماں کی جان کے فوراً کہنے لگی ابا اس گھر میں آ کر آدر سیکھ لیا اس گھر میں آ کر نبی کے گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا کیسے کہنے لگی آ میرے ابا جان آپ میرے ابا ہے میں آپ کی بیٹی ہوں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں پر اتنی بے عدم میں نہیں بستر نبی پاک کا ہوں ابا مشرق پاک ہوں امام الانبیاء کالی کملی والے کے بستر پہ کافر ابا تو نہیں بٹھایا جا سکتا وہ بستر جس پہ جبریل آتا ہو وہ بستر جس پہ قرآن نازل ہوتا ہو وہ بستر جس کے اللہ کی کور رحمتیں برستی ہوں اس بستر پہ ابا کافر کو نہیں بٹھایا جا سکتا میں نے ادب کرنا سیکھ لیا ہے یہ تو ایسا عجیب گھرانا ہے جب نہیں آئے تھے تو نہیں آئے تھے جب دین میں آئے بدلے چکا دیا وہ سفیاؤں کے گھرانے نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں انگلیوں سے کنگھی کر رہی ہیں جیسے بالوں کو یوں کیا کرتے نا یوں کنگھی اگر نہ ہو تو یوں بال کرتے ہیں سبحان اللہ سر امیر معاویہ کا ہے ہاتھ ہماری اما سیدہ ام حبیبہ کا ہے اور تقریب لانے والے چاہے چاہے کائنات ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تم جان جاؤ سیدنا میرے معاویہ کتنا بڑا آدمی ہے اور یہ تو پرانی یاداشت سے کام لے رہا ہوں ہفتے بھر میں تیاری کرنے کا کوئی موقع مجھے نہیں ملا اور اس لیے سے کسی کو چڑانا نہیں اپنا نام بلند کرنا ہے اس سے کر رہا ہوں کہ کل کو قیامت میں ان حضرات کے بارے میں اللہ کی عدالت میں یوں کہنے کے لیے میرا منہ بھی باقی رہ جائے کہ میں بھی تمہارے میں تھا ہم بھی تمہارے نام ہے سید اللہ تعالیٰ لوگ بیٹھے ان رضی ابھی بار جلنا کنگی کر رہی اپنی انگلیوں سے سرکار مدینہ سے لے کر ہم تشریف لے تسلئی ابھی بار کیا کر رہی ہو دیکھ رہے تھے مگر یہ بھی ایک پیار کا انداز ہوتا ہے یہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے جیسے آپ کسی یار دوست کی دکان پہ جائیں آپ کو پتا تو ہے کہ وہ کپڑا بیچ رہا ہے کپڑا ناپ رہا ہے کیا آ کے کچھ پوچھ دے نا جی آج کل کی پے ہوں گا کی پے کر دے وہ آج کل دیکھ رہے ہو کہ کپڑا ناپ رہا کپڑا بیچ رہا سبزی بیچ رہا کریانے کی دکان کر رہا یا روٹی کھا رہا تو رہو پھر کرے تو پھر بھی آج کل کی بنتا پہ سرکار نے پوچھا یا تو نہیں آؤں میں حبیبہ اے ام میں حبیبہ کیا کر رہی ہو تو فرمایا یا رسول اللہ میرے آقا آگا اخی یہ میرا بھائی ہے پیار کر رہی ہوں یہ میرا بھائی ہے میں اس کو پیار کر رہی ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تجھے تو اس لیے پیار ہے کہ تیرا بھائی ہے پر میں تجھے کیا بتاؤں یہ تو مجھے بھی بڑا پیارا لگتا ہے اتنا پیارا ہے میرا اتنا پیارا ہے جیسے جبریل قرآن مجھے دے کے جاتا ہے میں فوراً معاویہ کو بلا کر قرآن اسی سے لکھواتا ہوں یعنی ساری امت میں حضور کے بعد معاویہ کی وہ ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اترنے کے بعد سب سے پہلے معاویہ کے قلم سے گزرتا تھا بہت بڑی شان کا مالک ہے اور ہم ہیں جس دن اس کی وفات کا دن ہے اس دن حلوے بنا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں پتا تو ہے نہیں جو آسم نے کہہ دیا وہی چل گیا قبر میں اللہ میں آتے کے اس کے آ کے پوچھیں گے نا ربوں کا ماں دینوں کا ماں نبیوں کا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا ایمان کیا ہے کئی لوگ تو اسی وقت ٹکا دیں گے نا نے پوچھا گے پھر دستا گئی اور کا ایمان قرآن کریم کی پوری تفصیل کو اٹھا کر دیکھو اس قسم کی رسم کی کئی گنجائش ہے شریف کتنی فضیلت والی بات ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا چل رہا تھا کہ اسی مہینے میں کتنی عظمت بخشی ابھی ہمارے یہاں کے تقریباً جتنی عورتیں ہیں یہ میرا شریف کا مہینہ نہیں کہتی آپ اس میں پوچھتی ہے نا تیرے بیٹے کی کون سی تاریخ آئی شادی کی اگر کنڈوں کی تیرہویں تاریخ کا ہے کیا ذہنیت بگڑی ہوئی ہے جس قوم کو کلمہ نہ آتا ہو جس قوم کو سبحان اللہ نہ آتا ہو جس قوم کو نماز نہ آتی ہو جن لوگوں کو و استفار نہ آتا ہو وہ باقی دین کا کام کیا کیا جانیں گے اور کیا کریں گے ہندو کا پتہ اور میرا شریف کا پتہ ہی نہیں ہے تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نرالا مقام بخشا نرال معجزات عطا فرمائے خود حضور فرماتے ہیں اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں سارے نبیوں کو ستایا گیا سارے نبیوں کو اذیتیں دی گئی سارے نبیوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی اتنی تمام انبیاء کے مقابلے میں مجھے کو ستایا گیا مجھے لوگوں نے رات کو مارا دن کو مارا صبح مارا شام مارا تیرہ برس تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے وہ مارا ہے جس کے انتہا نہیں پہاڑ کے گدرے پہ بیٹھے ہیں ابو جہل آیا مارا سونے پتھر لہو کی دھار ہو جاتے پڑی تم جنٹل مہنگی کرتے ہو رات دن کے دعاؤں کا مارا نہیں آتا سوٹوں کا مارا نہیں آتا آؤ کائر کائنات کی جس بات میں موت آئی بات ہوئی خدا کی قسم بارہ پہ مند لگے ہوئے تھے سادہ کھانا سادہ پینا اما رضی اللہ اتالا عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ڈبا تھا ڈبا زیتون کے تیل کا ڈبا اس میں گرد کی نیچے کی جمی ہوئی تھی اللہ اکبر کہتی ہے میں نے روٹی لے کر اس ڈبے کے اندر گھسا دی وہ تھوڑی سی چیکنی ہو گئی اور پھر میں نے سرکار مدینہ کے سامنے رکھ دی فرماتی ہے آپ مزے لے لے کر کے نوش فرماتے تھے اور وہ فرمایا اچھا سوال کیا جائے گا سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں جو کے آٹے کی روٹی پکاتی تھی چھلنی کبھی استعمال نہ کی پھوک مار دیتی تھی جو گھاس گیا تھا اڑ گیا باقی بیچ تو پکتا تھا کھا کے تو دکھائے کوئی بڑے بڑے دعوے داروں کو دیکھا بڑے بڑے دعوے داروں کو دیکھا جو ہر وقت سنت سنت سنت کر کے گرتے ہیں کھانے پینے کی سنت کو وہ بھی نہیں نبھا سکتے اپنے کھانے کے لیے دس کھانے تیار کر لیں گے برابر میں بیوہ یتیم بچوں کو لیے بیٹھی ہے مزہ لائیے کا دے دیں یہ رہ گئی سنت ارے سنت تو تیرے نبی کی یہ ہے کہ پیٹ میں پتھر مان دوسرے کو کھلا ہاں۔ ان سنتوں کے کون چلے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے اتنا نوازا اتنا نوازا کسی کو معراج جنت میں معراج بنانے ملاقات کسی کو میراج جنت میں کسی کو میراج کشتی میں کسی کو میراج آگ میں کسی کو میراج چھری کے نیچے کسی کو میراج آرے کے نیچے کسی کو میراج بیماریوں کے کیڑوں کے نیچے کسی کو میراج کنویں میں کسی کو میراج تختہ دار پہ کسی کو میراج آسمان پہ معراج ہر پہ ہوئے کالی کملی والے کا معراج ہر پہ ہوا اور کیوں ہوا علماء کرام نے لکھا توجہ کریں عظیم کو اٹھانے والے فرشتے سدرت سجرت المتاب رہنے والے فرشتے پہلے دوسرے چوتھے پاس میں ساتویں آسمان پہ رہنے والے فرشتے بیت المحمور میں اربوں خربوں رہنے والے فرشتے تمام کے تمام فرشتوں نے تمنا کی یہ آرزو کی یہ حسرت کی یہ شوق اظہار کیا الہی علاج جس کالی کرنے والے کا دیدار بلال کرے سلمان فارسی کرے سہیل کرے سیدا دیرا کرے نبینا کرے اس میں جس کا دیدار کر کے اتنی تکڑی ہو جائے بن گیا مگر ایمان اس میں کہتے ہیں الہی اس کالی کمری والے کا ہمیں بھی دیدار کرا اس محبوب کی ہمیں بھی زیارت کرا تو پروردگار عالم نے نوار شریف کا پروگرام بنایا ایک دنیا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم بڑے بڑے تمدن والے بنتے ہو تہذیب کے مالک بنتے ہو معاشرے کے مالک بنتے ہو اگرچہ میرا محبوب غریب ہے ذات کے اعتبار سے نرالا صفات کے اعتبار سے نرالا اور ہستی کے اعتبار سے دکان مکان میں نے اس کو نہیں دیے بظاہر تمہیں مسکین نظر آتا ہے ارم جس کا یتیم منفاوا یتیم پیدا ہوا غریب نظر آتا ہے پر مقام اتنا اونچا ہے کہ آج سے آج شریف کا پروگرام بنایا ایک دنیا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم بڑے بڑے تمدن والے بنتے ہو تہذیب کے مالک بنتے ہو معاشرے کے مالک بنتے ہو اگرچہ میرا محبوب غریب ہے ذات کے اعتبار سے نرالا صفات کے اعتبار سے نرالا اور ہستی کے اعتبار سے دکان مکان میں نے اس کو آمدن نہیں دیے بظاہر تمہیں مسکین نظر آتا ہے ارد نجد کا یتیم انسان یتیم پیدا ہوا غریب نظر آتا ہے پر مقام اتنا اونچا ہے کہ آج سے ہر ہو اور کالی کمری والا جوتوں جو چلا رہے سارے ہاں مہاراج زمین پہ ہوئے مگر محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہراج عرش بری پہ ہوا اور اس واقعے کو ذکر کرنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے لفظ سبحان فرمایا مہاراج کے واقعے کو پھر ذکر فرمایا پہلے اپنی شان سمجھائی سبحان اللہ دی جی! عموماً علماء سے سبحان اللہ عما پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار کی سبحان کے نے پاک ہونے کے ہیں مگر یہ جو ہمارے بچارے ان پڑھ لوگ ہیں تھوڑے پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جو ترجمہ مولوی کرتا ہے سبحان تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں چھینکوں سے پاک ہے اللہ پاک ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ کیا مطلب ہے پاک سے اللہ میاں نوز بلّہ پیشاب پخانے سے پاک ہے چھینٹوں سے پاک ہے اولاد سے پاک ہے بیوی سے پاک ہے قبیلے اور خاندان سے پاک ہے ماں باپ سے پاک ہے برادریوں سے پاک ہے لفظ سبحان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی پلیتی سے پاک ہے بلکہ سبحان فرمایا وہ اپنے شریکوں سے پاک ہے کوئی اس کے ساتھ بھی جی نہیں کوئی ہم سر نہیں کوئی اس کا شریک نہیں سبحان لگی اصراب لئی لات وہ ذات کائے ایسے پاک انجینئروں سے پاک ہے لیبر سے پاک ہے اسباب سے پاک ہے مسائل سے پاک ہے محتاجگی سے پاک ہے کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا اس کی شان یہ ہے ادا کا امرن امرا یقان لہو اور ایک اور چیز ہم گیا اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے زمین اپنی مرضی سے بنائی آسمان اپنی مرضی سے بنایا چاند اپنی مرضی سے بنایا سورج اپنی مرضی سے بنایا ستارے اپنی مرضی سے بنائے پہاڑ اپنی مرضی سے بنائے سمندر اور دریا اپنی مرضی سے بنائے پھول پتی کلیاں باغ و بہار اپنی مرضی سے بنائے نظام عالم میں نے اپنی مرضی سے بنایا میرے محبوب جب تجھے بنانے کی باری آئی میں نے تیری روح سے پوچھ پوچھ کر تجھے بنایا تیری شان اتنی بڑی ہے جیسے تو نے چاہا میں نے ایسے بنایا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اعلیٰ درجے کی صورت ہو نہ کائنات میں کوئی ایسا آیا اور نہ آ سکے گا کیوں نبی تو نبی رہے ہمارا تو عقیدہ ہے آؤ کئی لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے یہ نبی کی شان کو نہیں مانتے ان کے دھوکے میں لایا کرو کاری کا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ میرا عقیدہ ہے ایمان ہے میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے میرے استادوں کا عقیدہ ہے اور ہمارے کا عقیدہ ہے کہ نبی کو نبی جس ماں نے نبی کو جنم دیا ہے ہمارا عقیدہ ہے ساری کائنات میں ایسی ماں نہیں آ سکتی ہمارا عقیدہ ہے نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ قدم مبارک رکھ دیا اس زمین کے ٹکڑے کا ساری زمین مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی ہمارا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا لحاظ اور پانی کا مقابلہ سارے سارے جہان کے مشروبات ملاؤ اعلیٰ درجے کے سینٹ ملاؤ خوشبو ملاؤ تمام چیزیں ملا کر والے کے لواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے سرکار کی نارائن مبارک حضور کی جوتی مبارک تھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم بنائے جوتے ڈال کر مسجد میں تو آ کے دکھا کوئی حاجی تجا بھی تھپڑ مارے گا شرم نہیں آتی مسجد میں جت پہن کر آ گیا اور حضور کی اولا لائن ہے حضور کا وہ جوتا مبارک ہے آواز آئی آج میرا ہے جوتا تیرا ہے بل کھٹکا چلے آؤ کون مقابلہ کر سکتا ہے تو تم نے تو حضور کو چھوڑ دیا حضور کا نام لے کر ٹھاکوں کے پیچھے لگ گئے جھوٹ بولنے والوں کے پیچھے لگ گئے نوکر کرنے والوں کے پیچھے لگ گئے پیٹ پالنے والوں کے پیچھے لگ گئے تمہیں ٹھگنے والوں کے پیچھے لگ گئے وہ تمہارے ایمان کا بھی تمہاری عزت کا بھی تمہاری آبرو پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں تم ان کی باتیں مانتے ہیں ابھی میں نے نہیں بتایا میں آج کا مہینہ نہیں مانتے کنڈوں کا مہینہ مانتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی جگہ پہنچایا جہاں کوئی نہ گیا فرمایا سبحان اس اسرا بعبده لیلا لا اور پاک میری ذات کیا مطلب سمجھو کہ کل کو تم یوں کہو گے کہ کیسے جا سکتے ہیں آسمانوں پہ کیسے سجرت سے جا سکتے ہیں کیسے عرش عظیم پہ جا سکتے ہیں پھر میں کیسے کیسے نہ کرو کیسے ویسے کی بات نہیں میزبان خدا ہو مہمان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیسے ویسے کی کوئی بات نہیں اور جب میں لے جانے پہ آؤ پھر کیا مطلب اور ایک اور چیز سمجھتے جاؤ کئی لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے کہ دیکھو جی اگر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے اگر حضرت آمنا کے بیٹے ہوتے فاطمہ کے ابا ہوتے رقیہ کے ابا ہوتے زینب کے ابا ہوتے ان میں کلسوم کے ابا ہوتے خدیجہ کے شوہر ہوتے ابو طالب کے بھتیجے ہوتے عبداللہ کے بیٹے ہوتے عبد المطلیب کے پوتے ہوتے اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تو آسمانوں پہ کیسے جا سکتے تھے خدا نے یہی تو اچھا اثرات بھی ہی سب کچھ ہے چار بیٹیوں کا باپ ہے خدیجہ کا والا ہے عبد المطلیب کا پوتا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنا کا دلارا ہے علیمہ کا نقطے جگر ہے بلال اور سہیل کا آقا ہے اسی صورت کے ساتھ اسی لباس کے ساتھ میں اپمان پر اپنے محبوب کا فرشتوں کو دیدار کرانا چاہتا ہوں بدل بدل کے نہیں لے گئے ہی لے چلا میں اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں صلاح میں ہوں اتنی بڑی شان کے باوجود بھی محبود میں ہوں وہ میرے عبد ہے اور ہمارا کالی کملی والے سجدہ میرے لیے درود تیرے لیے قیام میرے لیے سلام تیرے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شریف کے لیے لے جانے لگے آپ حتیم میں سوئے ہوئے ہیں حاجیوں نے دیکھی ہے وہ جو سب شریف فرمائے آپ کا کعبہ جو ہے وہ بغیر چھپا ہوا ہے اس کو حتیم کہتے ہیں اگر یہ مسئلہ بیان کروں تم میں سے کئی برا مان جائیں گے آئے آئے آئے مکے والے تھے تو مشرق تھے تو کفر میں نبی کو تو پتھر مارتے تھے پر انہوں نے جو خان کعبہ بنایا حلال کے پیسے اتنے اکٹھے ہوئے کہ آدھا چھپ سکے اور آدھا بغیر چھپا رہ جائے وہ مکے والوں تمہاری اس بات کا کیا کہنا کہ تم نے آدھا کاغذ بغیر چھاتا کو چھوڑ دیا مگر حرام کا نہ لگایا کو آگے کعبے کو بغیر چھتا کو چھوڑ دیا پر حرام کا پیسہ نہ لگایا اور ایک اور بات ان کا سنو بلے بان میں وہ کام آئے گی کئی کافر بیت اللہ کا تباد کیا کرتے تھے تو سارے کپڑے اتار دیتے تھے ننگے ہو کر بات تو بری تھی تو ننگے ہو کر بیت اللہ کا تباد کرو لیکن جب ان سے پوچھا گیا نا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کپڑے اتار کر بیت اللہ کا کر رہے ہو کہنے لگے حرام کے کپڑے پہن کر تباب کرتے شام آتی ہے ہمارے کپڑوں میں حرام ملا ہوا ہے کبھی ہم نے بھی سوچا یہ تو یہ تو ہر کہتے ہو میں بھی کہتا ہوں ابھی سال ہو گئے مانگتے مانگتے ایمان سے رو رو کے دعا کئی مرتبہ مانگ چکا ہوں منظوری نہیں لباس کا خیال نہیں فرما لباس تیرا حرام ہے پیٹ میں روٹی حرام ہے آنکھ میں تیری حرام ہے کان میں تیرے حرام ہے آپ تیرا حرام کو لگتا ہے پیار تیرے حرام کی طرف چلتے ہیں قبولیت کیسے ہو یہ یعنی تو مسلمان کہلاتے ہیں پر میں آؤ کسی کی جتنی اٹھا کے لے گئے اور بڑا خوش ہو کے جاتا ہے میں نے بڑی کمائی کر لی جوتا مار لیا ہاں، ہاں، قبر میں جوتا ہی پڑیں گے قیامت میں ہی پڑیں گے میں آگ کے جوتے ہی کھائے گا تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس آرام فرمائے حکیم کہتے ہیں کعبے کے اس حصے کو جو بغیر چھپا ہے اس میں حضور کریم سب کا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے جبریل آیا اللہ اللہ یہاں بھی بڑے مضمون نکلتے ہیں بھائی دین تو بڑا ہی دین ہے نا آخر اللہ ہوگا نہیں رات والی رات میں جبریل امین آئے میراج والی رات میں جبریل امین آئے اور ہجرت والی رات میں رحمت للعالمین صدیق کے دروازے کو خود تشریف لائے والی رات میں جبریل جنت کی سواری پر رات نے آیا اور ہجرت والی رات میں صدیق خود سواری بن گیا جبریل آج کرا کے چھوڑ گیا صدیق ایسا جوڑا آج تک ساتھ ہے خوشی کی رات ہے ہجرت والی دکھ دکھ اور غمناک رات ہے ارے جو دکھ میں کام آئے وہ یار سچا جو خوشی میں کام آئے وہ یار سچا ہے ابو بکر کا وہ گھرانہ ہے جو دکھوں میں حضور کے کام آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل امین آئے مکائل کو ساتھ لائے امین یہ تو سوئے ہوئے ہیں ان کو بیدار کیسے کروں کیسے جگاؤں خبردار کرنی وی سے اور کتنی نہیں یا محمد کر کر جگہوں پر میں ہر نہیں لا کر بڑا تم فوق صوت خوبی میرے ماں باپ کی آواز سے اونچی آواز کرنے والوں تمہارے آدال برباد کر دیے جائیں گے الہ العالمین یا محمد کہہ کے پر فرمایا ہرگز نہیں یا رسول اللہ کہہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں کوئی کھڑکا گڑکا کر دوں جاگ جائیں گے فرمایا ہر گز نہیں کھانسی کھمبورا کر دوں فرمایا ہر گز نہیں او میرے پروردگار میں اپنا فرشتہ جبریل امین کروڑوں لاکھوں ہزاروں اربوں خربوں کا سردار ہوں میں آپ کے سر مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ دو جاگ جائیں گے فرما ہر گرد نہیں کپڑا مبارک پکڑ کے کھائے لو فرما ہر گرد نہیں آپ کی انگلی پکڑ کر کھینچ دو پر مار نہیں پیر مبارک کی انگلی پکڑ کے کھینچ دو پر نہیں نہیں کسی جگہ سے گد گدا آ تو اپرمار نہیں اور کیا طریقہ ہو جگانے کا کپڑا کھینچنے کی اجازت نہیں انگلی مبارک دبانے کی اجازت نہیں سر پہ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں پیر کو اپنا ہاتھ رکھ دوں نہیں الہی پھر کس طرح بیدار کروں کس طرح جگاؤں یہی طریقے ہیں جگانے کے فرمایا جبریل آج سے پہلے ہزاروں عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو ان تمام طریقوں سے جگا لیا ہے یہ سارے طریقے مستعمل ہیں یہ سارے طریقے پرانے ہیں یہ تمام کے تمام طریقے کار ہو چکے ہیں ہزاروں محبوں نے اپنے محبوبوں کو جگایا ہزاروں آشکوں نے اپنے معشوقوں کو جگایا ہزاروں دلوں نے اپنی دلہن کو جگایا جبریل یہ سارے پرانے طریقے ہیں اور جبریل جگانے کے انداز نرالے ہونے چاہیے محبوب نرالا ہے نرالی شان ہے میرے محبوب کی اس لیے انداز نرالے ہونے چاہیے یا اللہ وہ انداز کیا اختیار کروں کیا صورت ہے وہ فرمایا ساری دنیا جانتی ہے کہ تو نورانی ہے تو نورانی ہے نور کا بنا ہوا ہے نوریوں کا سردار ہے ہر نبی کے پاس پیغام لانے لے جانے والا ہے آسمانی کتابیں تو نے ساری دنیا میں پہنچائی بڑا مقرر فرشتہ ہے کروڑوں نہیں لاکھوں نہیں اربوں خربوں فرشتوں کا تو سردار ہے پر میں نے سبحان اللہ دی اثرات آتی ہی وہ استعمال کیا ہے آؤ دنیا کو سمجھائے کہ جبریل امین پر والا نورانی تاج والا پیروں میں لیٹا پڑا ہے اور آم نہ کٹور یتیم آرام فرما رہا ہے فرمایا جگانے کا یہ طریقہ کیا کر کہ میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا اور یہ جو تیرا نورانی تاج ہے نا سر سے اس کو اوڑے اوڑے لے کے جا اس کے اوپر کا جو پر ہے ہزاروں کروڑوں جہاں رحمت برستی ہے اس سے تھوڑی سی میرے محبوب کے پیر کے تلوے میں خراش کر دے کلر دنیا والو بحث نہ کرو میرے محبوب کو بخل سے نہ نکالو سے نہ نکالو عبداللہ کا بیٹا مانو عبد المطلیم کا پوتا مانو علیمہ کا گلارا مانو سارے جہان کے آنے والوں کا صدقہ مانو فاطمت الزہرا کا ابا مانو پر مقام اتنا بڑا ہے کہ اربوں قریب خرب فرشتوں کا سردار پیروں میں لے کر پڑا حضور کریم سب کا جو علیہ وسلم بیدار ہو گئے جاگ گئے جیسا جبریل ہے فرمایا کیا بات ہے کہ اللہ خائی نے بلایا میں تیار ہوں میں تیار ہوں چنا سے جب دوسرے ملک کو لوگ جاتے ہیں تو ٹیچے لگائے جاتے ہیں تاکہ وہاں کی آب و ہوا متاثر نہ کرے حضور فرماتے کہ جبریل نے میرا سینہ چاک کیا اور پرات نور کی بھر کر میرے سینے میں داخل کر دی وہ آس پہ جانے کے لیے ٹیچے لگ رہے ہیں آپ نے وضو فرمایا تیار ہو گئے جنت برات سامنے پیش کر دیا گیا اس میں سوار ہو جاؤ روایت میں آتا ہے آج کل تو موٹر کار سکوٹر سائیکل کا زمانہ ہے جن لوگوں نے گھوڑا گھوڑی پالے ہیں بڑے بڑے شوق گھوڑے جب سواری کے لیے کھولے جاتے ہیں زین رکھی جاتی ہے اپنے بدل میں جھجری مارتے ہیں شوقی کرتے ہیں جنتی جن ہی لایا ہے سامنے تالی کمنے والے سے لا چلم ہے جبریل نے کان میں کہہ دیا اور براک تو نے کس کے سامنے تو امام الانبیاء اگر اللہ نے تیرے سے پوچھ لیا تو سرکار کے سامنے سر کو ہلایا تھا تو کیا جواب دے گا علماء نے لکھا ہے کہ جنتی براق کو اتنی بات سن کر پسینے آ گئے جانور پسینے پسینہ ہو گیا کبھی ساٹھ سال کے بڈے کو بھی شرم آئی کبھی وہ بھی پسینے میں ڈوبا شکل میری مصطفیٰ کریم والی نہیں لباس میرا مصطفیٰ کریم والا نہیں کھانا پینا میرا کالی کملی والے کا نہیں گھریلو زندگی بیرونی زندگی کاروباری زندگی تمام زندگی میرے خلاف ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ساری عمر میں کبھی پسینہ نہ آیا ستر ہزار فرشتہ استقبال کے لیے آگے دوڑے گا ستر ہزار فرشتہ دائیں طرف سلام پڑتا ہوا چلے گا ستر ہزار فرشتہ بائی طرف سلام پڑتا ہوا چلے گا ستر ہزار فرشتہ پیچھے سلام پڑتا ہوا دودھ پڑتا ہوا چلے گا دو لاکھ اسی ہزار فرشتہ ہے کسی نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرقہ رحمت اللہ علیہ حضرت بخاری مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ جی نبی کو اگر کوئی بلائے آتے ہیں تشریف لاتے ہیں نیند میں نہ ہونا ذرا یاد کر کے لے جاؤ بخاری مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ جی نبی کو اگر کوئی بلائے آ جاتے تشریف لے آتے کیوں نہیں آتے اور شرط یہ ہے کہ لے جانے والا جبریل ہو لے جانے والا جبریل ہو اور چاروں طرف دو لاکھ اسی ہزار فرشتہ ہو اور بیت المقدس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی استقبال میں بیٹھے ہوں اور بلانے والا خدا ہو اور سفر ہو آسمانوں کا تو آس پہ نبی جا سکتا ہے اور اگر اتنا بڑا انتظام کوئی نہیں کر سکتا پھر نبی نہیں آتا یہ جو لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے بیٹھے رہے پان بھی چباتے رہے چائے بھی پیتے رہے غزلے گاتے رہے جب دیکھا کہ گیارہ ساڑھے گیارہ بج گئے کھڑے کھڑے ہو ہو جاؤ بھی نبی آ گئے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کھڑے بیٹھ جاؤ بھی جی، چلے گئے شادی مرحوم نے سمجھا دی کہ نبی تو اتنی شان کا مالک ہے اتنی عظمتوں کا مالک ہے اللہ نے بلایا تو کتنا بڑا اہتمام کیا اور سنو یاد کر کے لے جاؤ تم فوراً پسینے میں آ جاتے ہو علی یہ تو نبی نو منگی نہیں اور میں نبی کو کیسا مانتا ہوں اللہ پاک نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا جتا فرمائی تو حکم ملا اے رات ٹھہر جا چار چاند سکون اختیار کر گردش بند کر دے ٹھہر جا اور سورج تم بھی ٹھہر جا اور ستارہ تم بھی ٹھہر جاؤ دریا تم اپنا بہاؤ بند کر دو سمندروں تم اپنا تلا تم بند کر دو ہوا جاؤ کلیا چٹکنا بند کر دو اور تم اپنے پتیوں کو اکٹھا کر لو اور آپ لو تمہارے اندر تیاری ہو جائے زمین کو بھی گردش بند کر دے آسمان تم بھی گردش بند کر دو اور جبریل آ جاؤ سارے نظام عالم کا مین کچھ نکال دے ساری کائنات کھڑی ہو جائے استقبال کے لیے میرا محبوب آ رہا سات تشریف لا رہے ہیں سارا نظام عالم کھڑا ہو جائے استقبال کے لیے اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے نا کہ یہ سارے کا سارا قصہ تھوڑی سی رات میں پاس ہو گیا اسی لیے تو پاس ہو گیا نہ رات آگے چلی اور نہ ڈلی نہ ختم ہوئی چاند ٹھہر گیا سورج ٹھہر گیا آسمان ٹھہر گیا زمین ٹھہر گئی دریا سمندر ٹھہر گئے فضا ٹھہر گئی اور سب کچھ نبی کے لیے روکا تو رک گئے تمہیں نبی کے حکم کے لیے روکا جا کبھی تم بھی رکتے ہو اب تم کتنے اچھے اچھے آدمی آئے بیٹھے ہو دور دور سے اور یہ قرب زبان والے اب کئی بیٹھے ادھر ادھر جوا کھیل رہے ہوں گے کئی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے مقدر کے مارے اور جن کو کام سے کرتے ہیں آج سوئے کرے ہوں گے تقدیر کا لکھا ہوا ہے ان کا گناہ نہیں مقدر نہیں کئی لوگ تم میں سے ساڑھے بارہ بارہ بجے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا جو جمعے کے دن پہلے مسجد میں آئے اس کو اونٹ کے برابر ثواب ملے گا اور کئی تم میں سے ایسے ہیں ابھی ابھی تو خطبی کے اذان کو دیر ہے چلے جائیں گے چاہے وہ بارہ بجے والا دو بجے والا برابر ہے کوئی اس نیت سے آتا ہے کہ چل کر تو آپ بہاؤں آؤں گا میرا نام آمار چمک جائے گا کوئی بد وقت اس نیت سے آ بڑھتا ہے کہ سلام پھیر کے ہی بھاگوں گا کسی بغل میں دبا کے لاؤں گا الگ الگ مقدر ہے الگ الگ تقدیر ہے محمد بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی اس قدر اکرام فرمایا کہ اس کائنات میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا تھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے براک پہ سواری دی حضور فرماتے ہیں جبریل کو آ جا میرے آگے سوار ہو جا نورانی جبریل کہتا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کی سواری کو سواری کروں اور میں آگے کو ہو جاتا ہوں پیچھے سوار ہو جا ان نے کہا میری ضرورت ہی نہیں کہ میں آپ کی سواری کو سواری کروں اور میں پھر میرے ساتھ نہیں چلے گا کیا چلوں گا تو صحیح کیسے فرما کالی کملے والے جا تیرا قدم مبارک رخاب میں رکھا ہوا یہاں نیچے میں اپنا نورانی کا لگا کے چلوں گا تاکہ دنیا کو پتا چلے مشر کا کیا مقام ہے امد کا کیا مقام ہے اور امین کا کیا مقام ہے بس ان شاء اللہ لگن ہو جائے گا اللہ پاک مجھے اور آپ کو میں راج والے سے صدقے میں معافی عطا فرمائے اور ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے ہماری حادثوں کو پورا فرمائے الحمد اللہ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سرفراز خان صاحب ہیں ان کے بھائی نے اللہ تعالیٰ ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے اور مقاصد سے میں کامیاب فرمائے یہاں ڈیرا محمدی ڈیرا بدو کے نام سے ہے وہاں تبلیغی کی جماعت آئی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساتھی آئے ان کا آنا